ابراہیم بن موسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ لے لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انہتر